دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے قرآن کیا ہے رب کا بندوں بندوں کے نام خط ہے قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد عقلوں پہ ہیں جو پردے خود آپ ہی ہٹیں گے عقلوں پہ ہیں جو پردے خود آپ ہی ہٹیں گے عقلوں پہ ہیں جو پردے خود آپ ہی ہٹیں گے چشمے خرد بھی ہوگی حیران پڑھ کے دیکھو چشمے خرد بھی ہوگی حیران پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ زندہ باد فو سرور لذت پاؤ نا تم تو کہنا و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن کی سفارش مقبول قبول ہوگی حاصل قرآن کی سفارش مقبول ہوگی حاصل قرآن کی سفارش مقبول ہوگی حاصل بخشش کا وہ بنے گا سامان پڑھ کے دیکھو بخشش کا وہ بنے گا سامان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن آن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد قرآن ہمارا زندہ باد قانون ہمارا زندہ باد